ہمارے ڈسکا کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں فاضل دیوبند حضرت مولانا فیروز خان صاحب اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہر تحریک میں ہر کام میں پیش پیش رہتے تھے اب ان کے فرزند یہاں سٹیج پر موجود ہیں مختصر وقت کے لیے چند منٹ کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں نمائندگی کے لیے حضرت مولانا محمد ایوب خان ثاقب کو تشریف لاتے ہیں اظہار خیال فرمانے کے حضرت مولانا محمد ایوب خان صاحب یہ بھائی مووی نہ بنائیں جنہوں نے کیسٹ اپنے موبائل میں تقریر بھرنی ہے وہ بھریں حضرات منع فرما رہے ہیں کوئی ساتھی مووی نہ بنائیں نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں قابل صد احترام زیوکار علماء کرام اور قابل صد احترام عوام الناس میرا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے کہ جب مدینہ کی بستی میں عزت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں نبی علیہ السلام والسلام کے لائے ہوئے دین کو یہودیت سے اتنا خطرہ نہیں تھا عیسائیت سے اتنا خطرہ نہیں ہوا جتنا خطرہ منافق عبداللہ ابن ابئی سے ہوا تھا سنو آپ کے ملک میں حتیٰ کہ انڈیا میں حتیٰ کہ پوری دنیا میں جو قادیانیت کو ترویج ملی ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص ظفر اللہ خان کے تھی اللہ نے اس کی سرکوبی کے لیے سرزمین ڈسکا کا انتخاب کیا ختم نبوت کے دیوانوں کا انتخاب کیا مولانا لال حسین اختر صاحب مولانا بخاری صاحب مرزا جاباز صاحب مولانا اللہ وسایا صاحب دیگر بزرگ اکابر نے ان کا مقابلہ کیا آج الحمدللہ ختم نبوت کی بدولت وہاں پر ایک دار العلوم قائم الحمدللہ جیسے آپ کے یہ پڑوس میں ایک گاؤں کہہ لو شہر کہہ لو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کھلا شہر قرار دیا جائے جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں ان کے علم میں ہمارا بڑے سے بڑا چودھری اس وقت تک اس علاقے میں قدم نہیں رکھتا تھا جب ظفر اللہ کے گھر کے افراد کے لیے حکا تیار نہیں کرتا تھا اگر کوئی ایسا کر گزرتا ہماری تصویر کے لیے اسے جوتے مارے جاتے آج اللہ نے اس کو رسوا کیا اس کے خاندان کو رسوا کیا ہوا ہے کسی قادیانی کو جرت نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے یہ اقرار کر سکے میں قادیانی ہوں یہ سارا فیض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے آپ کے پڑوس میں یہی گاؤں جس کو چناب نگر کہتے ہو یہاں کے مربی کی صاحبزادی پچھلے دنوں مسلمان ہوئی ہے اور اس کا داماد جو کہ ان کی تنظیم کا سالار تھا اتنے بڑے اسٹیٹ پہ کہہ رہا ہوں لجنیا کی عہدے دار اس کی بیوی وہ بھی مسلمان ہوئی وہ سالار وہ بھی مسلمان ہوا اس کا بھتیجا وہ بھی مسلمان ہوا انقریب سنو گے کہ شیطان کے یہ بت گریں گے انشاءاللہ اور ایک آخری بات ارد کر رہا ہوں ہم نے سوچا قانون پاس ہو چکا ہے قانون تو جان چھڑانے کے لیے پاس کیا گیا ہے تو اسی جگہ پہ ہے میں اس کیس سے حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں اپنی بیوروکریسی کو کہو اپنی لگانے بند کرو اپنی وہ اپنے طبقے کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں میں مسلمان حکمرانوں کو میں مسلمان بیوروکریسی کو کہوں گا کیا تم نے ساری عمر نوکری کا کھانا کیا محمد مصطفیٰ کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس پر لٹیرے بیٹھے رہیں گے قادیانیوں کے بیٹھے رہیں گے امریکہ کے ٹاؤٹ بیٹھے رہیں گے قبر میں تم نے جواب نہیں دینا میرے بھائی اور میرے بزرگوں ان کے محاسبے کی ضرورت ہے آج واضح الفاظ کہہ رہا ہوں اکابر کی موجودگی میں معافی مانگتے ہوئے کہ بلا ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں ہے بڑے ترلے پا کے موڑ ساڑی گردنا تھلے بڑی منتیں کر کے دیکھیں مدرسے ہمارے گئے سب کچھ ہم پہ ہو رہا ہے خدا را اٹھو اور اللہ کا نام لے کر مضبوط انداز میں قادیانیوں کی پوری سرکوبی کرو قانونی تحفظ اپنی جگہ پہ ہے آپ کے اپنے اس علاقے میں زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نجاز مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے خدا رہا مل کر آواز اٹھا اور ان لوگوں کو اس حوالے سے دباؤ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس عظیم و شان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ امیر مرکزیہ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو میں اس بارے میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی یہاں پر بھی بڑی محنتیں ہیں اور الحمدللہ ہمارے ضلع میں جا کر مولانا اللہ صاحب شاہین ختم نبوت یہ بھی کافی محنت کرتے ہیں اس کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا توحفی کا تا مبین